لا لا خالق كل شيء وهو وهو وهو على وكيل تدركه الأبصار الأبصار يدرك اللطيف الخبير یہ ہے اے انسانوں اللہ تعالیٰ تمہارے پالنے والے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کے پیدا کرنے والے تو اللہ ہی ہے تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کے کارساز ہیں اللہ کو تو کوئی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ بڑے باریک بین باخبر ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دیدار الہی کا بیان یہی تمہارے رب ہیں جنہوں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی ہر چیز کے خالق ہیں پس تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اللہ کا نہ کوئی لڑکا ہے نہ کوئی باپ نہ بیوی نہ کوئی اللہ کے برابر ہے نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے وہ اللہ ہر چیز پر حفیظ و رقیب ہے حفاظت کرنے والے ہیں اور نگہبان ہیں ہر چیز کے مدبر ہیں وہی روزی رساں ہیں رات اور دن اللہ ہی نے بنائے اللہ کو نگاہیں پا نہیں سکتی اس مسئلے میں ایمہ سلف کے کئی اقوال ہیں ایک تو یہ کہ اگرچہ آنکھیں اللہ کو آخرت میں دیکھ سکیں گی لیکن دنیا میں نہیں دیکھ سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی سے بتواتر یہی ثابت ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے یہ گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹا ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے برخلاف مروی ہے انہوں نے رؤیت باری تعالیٰ کو مطلق رکھا ہے اور ان سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دو دفعہ دیکھا ہے یہ روایت صحیح مسلم میں ہے اور یہ مسئلہ اول سور نجم میں انشاءاللہ اللہ بیان کیا جائے گا ابن عینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھیں گی اور دوسروں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ بھر کر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اس سے تخصیص ہوتی ہے اس رؤیت کی جو مؤمنین کو دار آخرت میں حاصل ہوگی یعنی تمام اہل ایمان مرد و عورتیں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کو بروز قیامت جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ ہم تمام کو اپنے خوبصورت چہرے کا دیدار جنت میں نصیب فرمائے اور معتزلہ گمراہ فرقے نے اپنی اقتدائے فہم کی بنا پر اس کا جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے کہ نہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں یہ عقیدہ اہل السنہ والجماع اہل الحدیث کے خلاف ہے جو نادانی کی بنا پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایماندار لوگوں کے چہرے اس روز یعنی بروز قیامت شگفتہ رہیں گے اور اپنے رب کی طرف وہ نظر اٹھائے ہوئے ہوں گے نیز کافروں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کافر اپنے رب کو دیکھنے سے حجاب میں ہوں گے یعنی وہ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے اس سے اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ مؤمنین کے لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے حجاب نہیں ہوگا اور متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے کہ مؤمنین دار آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جنت کے باغات میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ بات نصیب فرمائے آمین اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ عقول ادراک نہیں کر سکیں گی اور ایسا خیال بہت عجیب ہے اور ظاہر آیت کے خلاف ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ادراک کے معنی رویت کے ہیں واللہ عالم نیز دوسروں کا یہ خیال ہے کہ رویت کو ثابت مانتے ہوئے ادراک کے انکار کا خلاف نہیں اس لیے کہ ادراک رویت سے خاص تر ہے اور خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی اب جس ادراک کی یہاں نفی کی گئی ہے یہ ادراک کس قسم کا ہے اس میں کئی قول ہیں جیسے معرفت حقیقت اور حقیقت کو جاننے والا تو بجوز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتے اگرچہ مومن کو رویت ہوگی لیکن حقیقت اور ہی چیز ہے چاند کو سب دیکھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت اس کی ذات اور کنہ تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی بس اللہ تعالیٰ تو بے مثل ہے یعنی اللہ کی جیسی کوئی چیز ہی نہیں ابن علیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہ دیکھنا مخصوص ہے دنیا کے اندر یعنی دنیا میں آنکھوں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا بعض کہتے ہیں کہ ادراک رؤیت سے خاص تر ہے کیونکہ ادراک احاطہ کر لینے کو کہتے ہیں اور عدم احاطے سے عدم رویت لازم نہیں آتی جیسے سارے علم کا احاطہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلق علم ہی حاصل نہیں انسان کو احاطہ علم کا حاصل نہ ہونا اس آیت سے ثابت ہے کہ لا يحیطون به علما اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ اپنی دعا میں یوں فرماتے تھے کہ اے اللہ میں آپ کی ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ مطلق ثنا بھی نہیں کر سکتا ابن عباس صدی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کسی کی نگاہ اللہ تعالیٰ کو گھیر نہیں سکتی اکرمہ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ لا تدرکہ الابصار تو کہا کہ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھ سکتے ہو کہا کہ ہاں دیکھ سکتے ہیں تو کہا کیا پورا آسمان بیک نظر دیکھتے ہو غرض یہ کہ اللہ کی شان اس سے بالا تر ہے کہ اللہ پر نگاہیں پڑ سکیں اور وہ نگاہیں اللہ کو پورے طور پر گھیر سکیں اللہ پاک نے فرمایا کہ مؤمنین کے چہرے اس درجہ شگفتہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھیں گے لیکن اللہ کی عظمت کی وجہ سے نگاہیں اللہ پر محیط نہ ہو سکیں گی سنن ترمیدی نیز مستدرک حاکم اسن البن ابی عاصم وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا تھا جب کہا گیا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ لا کوہ الابصار تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ اللہ کا نور ہے جو اللہ کا ذاتی نور ہے جب وہ اپنی تجلی کریں گے تو آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور بعض یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ کوئی شے اللہ کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی چنانچہ صحیح مسلم مسند تیالسی مسند احمد وغیرہ میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں نہ سونا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے وہ اللہ میزان قائم کیے ہوئے ہیں دن کی اعمال رات ہونے سے پہلے اور رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں اللہ کا حجاب نور ہے یا نار ہے اگر وہ اٹھ جائے تو اللہ کے چہرے کی تجلی ساری دنیا کو جلا ڈالے گی یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے سے پھوٹنے والی روشنی تمام کائنات کو جلا کر راکھ کر دے گی سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسا کوئی زندہ میری تجلی پا کر زندہ نہیں رہ سکتا اور کوئی خشک چیز بغیر فنا کے نہیں رہ سکتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تو وہ پہاڑ شکستہ و سوختہ ہو کر رہ گیا اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب ہوش میں آئے تو کہا صبح نہ کتب تو الیک و انا اول المؤمنین ادرا کے خاص یوم قیامت میں رویت کی نفی نہیں کرتا وہ عباد مؤمنین پر اپنی تجلی فرمائیں گے اللہ کی تجلی اور جلال و عظمت اللہ کے حسب منشا ہوگی نگاہیں اس کو بتمام ادراک نہیں کر سکتیں اسی لیے عمن عمین عائشہ رضی اللہ عنہ آخرت میں رویت کے قائل ہیں اور دنیا میں رویت کی نفی کرتی ہیں انہوں نے بھی احتجاج اسی آیت سے کیا ہے بس جس بات کی نفی ادراک کرے کہ اس کے معنی بھی رویت عظمت و جلالت کے ہیں وہ بات کیسے ممکن ہے کہ کسی بشر یا کسی فرشتے سے ہو سکے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہوا یدرک الابصار یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ابصار یعنی نگاہوں کا ادراک و احاطہ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ ہی نے انسانوں کو نگاہیں دی ہیں پھر وہ کیسے احاطہ نہ کر سکیں گے ارشاد ہے کہ کیا وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو نہیں جانیں گے وہ اللہ تو لطیف و خبیر ہیں اور کبھی لفظ ابصار سے مبصرین مراد ہوتی ہے مبصرین اللہ تعالیٰ کو پورے طور پر تو نہیں دیکھ سکتے وہ اللہ لطیف ہے یعنی کسی بات کے نکالنے میں بہت باریک بین ہے اور ہر چیز کے ٹھکانے سے اللہ باخبر بھی ہے وہ اللہ عالم جیسے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو پن دیتے وقت کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ یعنی اے میرے بچے اگر کوئی بھلائی یا برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو خواہ پتھر میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین اور خبردار ہیں